بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى لكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم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 آپس میں جنگیں ہوئیں ان سب کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں اس میں بھی ہمیں تین لفظ یاد کرنے ہیں فتبین ہو اور فعق سے خاص بات اس میں یہ ہے کہ ہم صحابہ کو معیار ایمان سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس صحابہ تو کل عدول صحابہ سارے کے سارے عادل تھے اور انہوں نے جو احادیث کی روایت کی وہ بالکل ٹھیک ہے جرح اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں یہ صحابہ کی جماعت کے بعد افلائی ہوتے ہیں کوئی بندہ کسی صحابی کو نہیں تول سکتا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیث کی روایت کا منصب خود عطا فرمایا بلے گو ولو آیا اب کس ماں نے کوئی بیٹا جنا ہے جو ان کو تولنا شروع کر دے باقی یہ کہ صحابہ انسان تھے مگر بہترین انسان تھے جتنے امبیا دنیا میں تشریف لائے کسی کو ایسے شاگرد نہیں ملے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت انسانوں میں وہ صحابہ کی جماعت ہے پھر اس کے بعد تین آیات ہیں جس میں اکرام المسلمین کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے خلفشار ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے دو بنیادی باتیں بتائی گئیں ایک تو یہ کہ لا یسخر تم مذاق نہ اڑاؤ مذاق سے مراد صرف خوش طبی نہیں ہے کوئی لطیفہ سنا دینا خوش طبعی کر دینا شرم جائز ہے البتہ ایسا مذاق اڑانا جس میں دوسرے کی ہتک ہو بے عزتی ہو دوسرا بندہ ہیملیٹ ہو رہا ہو اس کی عزت نفس مجرو ہو رہی ہو اس کو منع کیا گیا کیونکہ ایسا کرنے سے اس بندے کے دل میں نفرت آئے گی عداوت آئے گی دشمنی آئے گی اور یہ بنیاد ہے یہ بیج پڑ جاتا ہے آپس میں دلوں کے دور ہونے کا پھر جب تمسخر نہیں اڑاؤ گے تو تم ایک دوسرے کو الزام بھی نہیں لگا سکتے عام طور پہ ہنسی مذاق میں لوگ الٹے الٹے نام دینا شروع کر دیتے ہیں یہ تو الو ہے یہ تو گدا ہے اس کو کیا پتا اور یہ نام آپس کی دشمنیوں کا سبب بنتے ہیں ولا تناب بل القاب اور القاب سے بھی مت پکارو اگر القاب تعارف کے لیے ہوں تو پکارا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک انسان کو مذاق اڑانے کے لیے ہوں یا چھوٹا دکھانے کے لیے ہوں تو پھر وہ منع ہے دوسری بنیادی وجہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا ہے شریعت نے کہا اج کثیر من الظن تم گمان کرنے سے بچو یہ جو تم گمان کرتے ہو نا یہی بنیاد ہوتی ہے ہوتا کچھ ہے اس کو سمجھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور پھر آگے سے آگے پہنچا دیتے ہیں اس میں ہم نے ایک واقعہ بھی پڑھا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کے زمانے میں مدینہ کی ایک عورت نے میت کے بارے میں کوئی بات کر دی تھی اس کا ہاتھ میت کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا پھر جب اس کو کوڑے لگے تھے اسی تب اس کا ہاتھ چھٹا تھا چونکہ اس نے بہتان لگایا تھا ایک عورت گزر رہی تھی اور مرد اس کو ہنس کے دیکھ رہا تھا اتنی سی بات پہ اس نے گمان کر لیا عورت کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں تو شریعت نے اس بدگمانی سے ہمیں منع کیا البتہ اللہ کے ساتھ مومن کو ہمیشہ اچھا گمان ہونا چاہیے شریعت کا قانون ہے جیسا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائیں گے نماز پڑھتے ہوئے یہ دوسرے کاموں میں جو گمان غالب ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اس وقت وہ گمان کرنا شرعی چیز ہوتی ہے پھر گمان کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے تجسس پیدا ہونا شریعت نے اس کو بھی منع کیا ولا تجسس ہو تم ٹو میں نہ لگو تم کیوں سی آئی ڈی بنتے ہو اگر کسی کی ایک پرائیویٹ لائف ہے تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے تم درمیان میں انٹرفیئر مت کرو اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے اور اگر نہیں توبہ کرے گا تو اس کو سزا ملے گی تو یہ تو کام اللہ کا ہے تم کیوں ٹو میں لگتی ہو کون کیا کر رہا ہے تم تھانے دار متعین نہیں ہوئے اس لیے کسی کے سیل فون کے میسیجز پڑھنا کسی کے پرائیویٹ خط کو پڑھنا یا کسی کی پرائیویٹ لائف کو معلوم کرنے کی کوشش میں لگنا شران یہ چیزیں جائز نہیں ہیں شریعت نے ہر بندے کو ایک ایک فاصلہ دیا ہے کہ جس میں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے اور پھر تیسری بات یغتب بعدکم بعدا تم میں سے کوئی دوسرے کی قیمت نہ کرے ان تمام کاموں کا انجام بالآخر ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی قیمت کرتے ہیں اور یہ قیمت ہی بنیاد ہے معاشرے کے اندر خلفشار پیدا ہونے کی دلوں کے اندر کینہ پیدا ہونے کی اور دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے کی اس لیے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ گویا اپنے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے اور یہ حقوق العباد میں سے ہے قیامت کے دن جس کی غیبت کی گئی ہوگی وہ نیکیاں لیے بغیر نہیں رہے گا اور کتنی نیکیاں لے گا جتنی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہو جائیں اب وہ پہاڑوں پر اگر گناہ لے کے آیا ہوگا تو اس کو موقع مل جائے گا اگر نیکیاں لینے کا وہ کہے گا میں اتنی نیکیاں لے لوں کہ یہ میرے گناہوں سے بڑھ جائیں میں بچ جاؤں گا اب کرنے والا بیچارہ ساری نیکیاں دے بیٹھے گا اور ابھی بھی بہت مطمئن نہیں ہوگا تو پوچھیں گے بھائی اب کیا رہ گیا پیچھے کہے گا جی کہ میرا حق ابھی بھی باقی ہے چنانچہ اس کے گناہ اس غیبت کرنے والے کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے نبی صاحب نے فرمایا حسرت ہے اس بندے پر جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا لیکن اپنی بدزبانی کی وجہ سے نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھے گا اور دوسروں کے گناہ اس کے سر کے اوپر لا دیے جائیں گے امام اعظم اور رام صلاح بالکل کسی کی غبت نہیں کیا کرتے تھے کسی نے ایک دن کہا کہ امام صاحب آپ بالکل کسی کی غیبت نہیں کرتے فرمایا ہاں میں اتنا بے وقوف نہیں کہ اپنے کیے ہوئے عمل کسی اور بندے کے حوالے کر دوں مجھے اللہ نے عقل دی ہے اگر میں نے عمل کیے ہیں تو ان عملوں کی حفاظت بھی میں نے کرنی ہے میں کیوں ایسا لفظ زبان سے نکالوں کہ میری نیکیاں اس کو دے دی جائیں اس لیے کسی کا نام لے کر بات کرنا اس سے ہمیشہ پرہیز کرنی چاہیے بچنا چاہیے غیبت جس طرح کرنا حرام ہے غیبت کا سننا بھی حرام ہے ایسی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے بندہ یا اس مجلس میں کوئی ایسی بات کر دے جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ متفق نہیں ہے جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی کوئی اچھائی بیان کر دیں وہ تو پانچ وقت کی نمازی عورت ہے جی وہ تو بڑی پردہ دار عورت ہے جی وہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے وہ تو خامد کی بڑی فرما بردار ہے وہ تو بڑی پڑھی لکھی ہے وہ تو بڑی عقل مند ہے کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوتی ہے نا تو کوئی اچھائی بیان کر دیں گے تو گویا آپ قیمت کرنے والے کے ساتھ متفق نہیں ہیں اب اس کا حل کیا ہے شریعت نے کہا کہ اگر تم دیکھو اور تمہیں کسی بات پر کوئی دل میں خلل آئے تو تم کسی اور سے بات کرنے کے اسی بندے سے بات کرو بھئی میں نے آپ کو دیکھا تھا اور ایسا تھا میرے ذہن میں شک پیدا ہوا وہ بندہ یا تو کلیریفائی کر دے گا یا اپنی اصلاح کر لے گا مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا ہم اس بندے سے تو بات کرتے نہیں اور باقی پورے جہان سے بات کر لیتے ہوتے ہیں یہ بنیادی غلطی ہے جس پر کہ دنیا کے اندر پھر فساد پیدا ہو جاتا ہے سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ایک اہلیہ کے ساتھ کھڑے تھے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اندھیرا تھا دو صحابہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور بلا کر فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ میری بیوی صفیہ ہے یہ میرے ساتھ کھڑی ہیں ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی غیر عورت ہوگی فرمایا شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہوتا ہے تو تمہارے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا میں نے اس خیال کو پہلے ہی صاف کر دیا اگر ہمارے معاشرے سے قیمت نکل جائے تو معاشرے کے اندر جتنی یہ آپس کے فساد ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے ہمارا ماحول معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا پھر اس کے بعد ایک آیت احترام انسانیت کے بارے میں ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اے انسانوں تم سب کا ایک باپ آدم علیہ السلام اور ایک ماں اما ہوا اور جو خاندان اور قبیلے بنائے گئے وہ اس لیے کہ آپس میں تعارف پہچان ہو سکے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے تو تقوی بنیاد ہے اللہ کے قرب کا جو متقی ہوگا وہ اللہ کا مقرب ہوگا اس میں کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں عربی کو اجوی پہ فضیلت نہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں بحثیت ایک انسان کے سب کا احترام کرنا چاہیے پھر اس کے بعد جو پانچ آیات آخری ہیں وہ ایمان اور اسلام کی تفصیل سمجھاتی ہیں ایمان کے بارے میں ہم گزشتہ دو تین دن سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ کو ماننا اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ کی کتابوں کو ماننا فرشتوں کو ماننا پیغمبروں کو ماننا قیامت کے دن کو ماننا اور جو خیر اور شر دنیا میں ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے اس کو ماننا جس نے اس کو مان لیا وہ ایمان لے آیا مومن بن گیا نبی علیہ السلاط اسلام نے صحابہ کرام کے ایمان کو بہت زیادہ مضبوط بنایا ہر وقت ان کو یہ بات سمجھائی کہ تمہارا اللہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ہر بندے کے دل میں میت کا استحظار پیدا ہو گیا تھا چنانچہ ان کی زندگیوں سے گناہ نکل گئے تھے ایک نوجوان لڑکی کا واقعہ جو حضرت عمر لانو کے بارے میں ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا ایک چرواہے کا واقعہ بکری بیچنے کا وہ بھی عبداللہ ابن لانو نے نقل فرمایا اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات تھے جو پیش آئے ان کی تنہائی پاک ہو گئی تھی ان کے دل میں اللہ کی ایسی میت کا استظہار پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتے تھے اندھیرے میں ایک صاحب نے کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی اس عورت نے کہا ڈر اس پر سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھتا ہے اور یہی کیفیت تھی جس کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے مشائق نے خانقاہوں میں محنت کی داؤد تائی رحمت اللہ کے ماموں نے ان کو سکھایا تھا کہ روزانہ رات کو سوتے ہوئے سوچا کرو اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مجھے دیکھتا ہے اس استحظار کی وجہ سے ان کو اللہ نے نسبت کا نور عطا فرما دیا تھا زکریہ ملتانی رحمت اللہ کو ان کے شیخ نے جلدی نسبت دے دی تھی اس لیے کہ ان کی یہ نسبت پکی تھی استحزار پکا تھا پھر ایمان ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے اس کے ضائع ہونے کے بھی کچھ اسباب ہیں پہلا سبب وہ اعمال جن پر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ جنگ کی مانند ہے ان اعمال کے کرنے سے موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے جیسے سود کا لینا اہل اللہ کے ساتھ دشمنی کرنا یا وہ کام جن کو کرنے پر شریعت نے کہا کہ یہ تو کفر ہے وہ کہانی کا بندہ کافر نہیں ہو جاتا بلکہ وہ عمل کافروں والا ہے جو بندے نے کیا جیسے من ترک ص سلاد ان فقت کفر تو ایسے امال کرنے سے بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور تیسرا وہ تمام اعمال جن کے کرنے پر نبی صاحب نے فرمایا فلحی سمنا فلحی سمنی من رغبان سنتی فلحی سمنی تو یہ فلحی سمنی کی ایسی تلوار ہے کہ جو موت کے وقت چلتی ہے اور بندے کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ تقریباً پچاس ساٹھ کے قریب اعمال ہیں ان کو علماء سے پوچھ کے چھوڑنا چاہیے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے چند وہ اعمال جن کی وجہ سے ایمان محفوظ رہتا ہے ان کو ہمیشہ پکا کرنا چاہیے ایک تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے ربنا لا تجھے قلوبنا بعد اذ ہدیتنا حب لنا من الکا رحمہ ان کا انتل جو ڈرتا رہے گا اللہ سے مانگتا رہے گا اللہ اس کے ایمان کو محفوظ رکھیں گے اور دوسرا عمل اہل اللہ کے ساتھ محبت رکھنا ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم ہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا بدبخت ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے جب بدبخت نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ کہ ایسا بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان سے محروم نہیں ہوتا ہمارے اکابر میں حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں مسکین پر شریف والے وہ فرمایا کرتے تھے جس قلب پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی ایک دفعہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مرشد عالم رام دہ سے پوچھا حضرت میں چھوٹا بھی ہوں اور کم علم بھی ہوں مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال پوچھ لیا کروں تو حضرت مسکرا پڑے ہاں پوچھو کیا سوال پوچھتے ہو میں نے کہا کہ حضرت خواجہ فضی رحمت اللہ کا یہ قول آپ سے سنا ہے تقریر میں کہ جس کل پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی تو یہ تو دعویٰ نظر آتا ہے اور تصوف سلوک کے میدان میں تو جو دعویٰ کرتا ہے اسی کی پکڑ ہوتی ہے تو حضرت فرمانے لگے کہ سنو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شیخ قلب کے اوپر انگلی رکھ کے اللہ اللہ اللہ کہتا ہے تو نور کی کچھ مقدار اس سالک کے سینے میں منتقل ہو جاتی ہے اب وہ مقدار تھوڑی سی مگر ہوتی ہے اگر وہ سالک نیکی کرے گا تو یہ مقدار بڑھ جائے گی اور اگر نیکی نہیں کرے گا تو جتنی مقدار ہے وہ اندر کم از کم محفوظ رہے گی جیسے اندھیرے میں جگنو کی لائٹ بھی نظر آ جاتی ہے تو یہ ایمان کی مقدار اگر تھوڑی سی ہے نور تھوڑا سا ہے لیکن بہرحال نور موجود ہے سینے میں جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان پر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ پچھلا جان بھی یاد ہوتا ہے دنیا اور اگلے جان کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس موقع پہ فرعون نے کہا تھا من تو رب موسا ہارون لیکن چونکہ فرعون تو ایمان نہیں لایا تھا تو اللہ نے فرمایا اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے اب تو تو نے آگے دیکھ لیا یہ جو مومن ہے نا یہ تو ایمان والا ہے یہ تو ایمان لا چکا ہے اب جب یہ آخرت کی منظر کو دیکھتا ہے نا تو دنیا سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے آخرت کے ساتھ تعلق غالب آ جاتا ہے اور وہ جو تعلق غالب آ جاتا ہے اس کی برکت سے اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرما دیتے ہیں وہ جو تھوڑی سی مقدار تھی وہ بھی ایمان پہ مرنے کا سبب بن گئی پھر اس کے بعد ہے اسلام کیا ہے اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے اور اللہ کی ماننا یہ اسلام ہے چنانچہ کچھ ارکان بتائے گئے کل میں شہادت کا پڑھنا نماز کا پڑھنا روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا یہ وہ ارکان ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان مسلمان کہلاتا ہے اور ہمیں اپنے مسلمان بننے کی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا ومن لک اے مسلم تلک ہمیں مسلمان بنا دے تو بھئی ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہتے ہیں مانگے بھی صحیح اللہ سے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں اللہ ہمیں کام کا بھی مسلمان بنا دے جب ہم کام کے مسلمان بن جائیں گے تو ہمارے آزاد سارے کے سارے شریعت کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے اچھا دیکھیے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اب ذرا غور کریں کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں اگر آنکھیں مسلمان ہوتی تو غیر محرم کی طرف نہ اٹھتی اگر زبان مسلمان ہوتی تو جھوٹ نہ بولتی غیبت نہ کرتی اگر جھوٹ بھی بولتی ہے غیبت بھی کرتی ہے تو ابھی زبان مسلمان نہیں بنی اگر کان مسلمان ہوتے تو میوزک نہیں سنتے اگر گانے سنتے ہیں تو کان مسلمان نہیں بنے نہ آنکھیں مسلمان نہ زبان مسلمان نہ کان مسلمان ہم کس کو مسلمان کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں مسلمانی کس چیز کا نام ہے اس لیے شاعر نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے کہہ دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک آزاد مسلمان نہ ہو جائیں انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنتا ایک وقت تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ ہوتی تھی اور آج دل میں دنیا کی محبت بڑی پڑی ہے اور اللہ کی محبت دب چکی ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یکتا امانت میں فرد اجم کے خیالات میں کھو گیا وہ سالک مقامات میں کھو گیا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے آج کا مسلمان یہ راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ حرارت ہے ہی نہیں جو اللہ کی محبت کی ہوا کرتی تھی تو ہم نام کے مسلمان رہ گئے مسلمانی کی حقیقت ہمارے اندر سے نکل چکی اس لیے ہمیں نئے سرے سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے اور احکام اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے جس دور میں ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہماری زندگیوں کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاتے تھے کتابوں میں واقع لکھا ہے ایک نوجوان تھا اپنے شہر سے دوسرے شہر آیا ہوا تھا نوکری کرتا تھا کچھ کمانا کماتا تھا کہ گھر لے جاؤں گا بچوں کا گزارا ہوگا ایک دن وہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا اس نے جو تیر چلایا کسی پرندے پر تو تیر خطا ہو گیا اور وہ جا کے ایک عیسائی لڑکا کہیں کھیل رہا تھا اس کے سر میں جا کے لگا اور لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی اب لڑکے والوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا کہ جس نے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے اس کے اوپر مقدمہ چلا یہ نوجوان کہتا تھا کہ یہ قتل خطا ہے مجھے اس کی دیت دے دینی چاہیے میں نے ارادن قتل نہیں کیا وہ عیسائی کہتے تھے ہمیں کیا پتا آپ سے غلطی سے ہوا ہے یا آپ نے جان بوجھ کے مارا ہے آپ نے ہمارے بچے کو جان بوجھ کے مارا ہم کساس لیں گے بندے کے بدلے بندہ تم نے ہمارے بچے کو مارا ہم تمہیں پھانسی پہ لٹکوائیں گے اب کیس کی پیروی تو جج نے بالآخر عیسائیوں کی بات کو قبول کر لیا کہ بھئی وہ رسا نہیں مان رہے تو اب ان کو پھانسی لٹکائی جائے گی اب چونکہ پھانسی جو لٹکائی جاتی تھی وہ ایک خاص دن لٹکائی جاتی تھی اس میں کوئی آٹھ دس دن ابھی باقی تھے تو قاضی نے کہا کہ اتنے دن یہ جیل میں رہے گا پھر فلاں تاریخ کو پیش کیا جائے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی اب یہ مسلمان نوجوان جیل کے اندر اپنی موت کے انتظار میں ہیں اس کو خیال آیا میرے تو کسی رشتے دار کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس حال میں ہوں وہ ساری عمر روتے رہیں گے مجھے ڈھونڈتے رہیں گے کیا یہ بہتر نہیں کہ میں جا کے اپنے رشتے داروں کو بتا دوں کہ میرے اوپر یہ مصیبت بن گئی اور اب مجھے فلاں دن قتل کر دیا جائے گا لیکن میں تو جیل میں ہوں میں جاؤں کیسے چنانچہ اس نے سوچا کہ جو جیلر ہے نا جیل سپرنٹینڈنٹ وہ عیسائی ہے عیسائی مسلمان مل کے رہتے تھے تو میں اس سے ریکویسٹ کر کے دیکھتا ہوں شاید وہ میری بات مان جائے تو وہ نوجوان جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا اس نے کہا کہ میں مجرم ہوں میرے اوپر حد قائم ہونی ہے مگر اس میں ابھی چار پانچ دن باقی ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے آزاد کر دیں تو میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں اور ان کو سارے احوال بتا کے پھر واپس آ جاؤں گا جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد قاضی کی عدالت لگنی ہے میں فجر میں ہی آ جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں اب اس نوجوان نے جب کہا نا کہ میں مسلمان ہوں اور میں آپ کے ساتھ یہ عہد کر رہا ہوں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جمعہ کے دن آ جاؤں گا تو عیسائی نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اپنی ذمہ داری پہ اس قاتل کو بری کر دیا چھوڑ قاتل چلا گیا اللہ کی شان وہ جمعرات تک واپس نہیں آیا جمعے کا دن آ گیا اب جیل سپرنٹینڈنٹ پریشان ہے کہ اگر وہ نہ آیا تو میں قاضی کو کیا بتاؤں گا اللہ کی شان دیکھیں جی جمعہ کی نماز ہو گئی اس کے بعد قاضی کی عدالت لگی جب اس مجرم کا نام پکارا گیا کہ اس کو پیش کرو تو جیل سپرنٹینڈینٹ اس کی جگہ پر آیا جی میں نے اپنی ذمہ داری پہ اس کو چھوڑ دیا تھا اس نے کہا تھا میں آ جاؤں گا ابھی تک واپس نہیں آیا قاضی نے کہا اچھا اگر وہ مجلس ختم ہونے تک واپس نہیں آیا ہم اس کی جگہ تمہارا سر اتار دیں گے بندے کے بدلے ہم نے بندے کو جو ہے نا وہ قتل کرنا ہے تم نے کیوں چھوڑا اس کو وہ تو نکل گیا بھاگ گیا اب اس کی جگہ تمہیں قتل کیا جائے گا اب عیسائی پریشان لڑکا بھی ہمارا مرا اور اب اس کے بدلے میں افسر بھی ہمارے کو قتل کیا جائے گا خیر باقی مجرموں کو سزائیں مل رہی تھیں اور پورا مجمع پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکا آ جائے اس نے کہا تھا میں مسلمان ہوں میں آ جاؤں گا اور مسلمان وعدے کے پکے ہوتے ہیں کوئی مجبوری بن گئی ہوگی مگر وہ آئے گا ضرور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب آخری مجرم جو ہے اس کو سزا دی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ دور سے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے قاضی سے درخواست کی کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں یہ بھاگتا ہوا بندہ ہو سکتا ہے وہی مجرم ہو جو واپس آ رہا ہو سب لوگوں نے انتظار کیا اللہ کی شان دیکھیں کہ جو بھاگ کے آ رہا تھا یہ وہی قاتل نوجوان تھا اس نے آ کے قاضی کے سامنے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں اپنے وقت پہ چلا تھا راستے میں ایک دریا پار کرنا تھا تو غیانی تھی مجھے کشتی نہیں ملی پار کرنے میں دیر ہو گئی اور میں اپنے وقت میں نہیں پہنچ چکا میں سوری کرتا ہوں میں پلیز آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں لیکن میں پہنچ گیا ہوں لہذا اب اگر سزا دینی ہے تو مجھے دی جائے جب نوجوان نے کہا کہ سزا دینی ہے تو مجھے دی جائے تو عیسائی جو ہے بچے کا والد اس نے کہا کہ قاضی صاحب اس نے تو ایک بات کہی کہ میں سزا لینے کے لیے آ چکا ہوں میں اب آپ کے سامنے دو باتیں کرتا ہوں قاضی نے کہا کیا دو باتیں کرتے ہو اس نے کہا دو باتیں یہ کرتا ہوں پہلا تو یہ کہ یہ میرے بچے کا قاتل ہے میں اس کو قتل کی سزا معاف کرتا ہوں اور دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ میں کل پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں یہ مسلمان اگر وعدے کے اتنے پابند ہیں تو پھر ہمیں بھی مسلمان بن کے ہی زندگی گزارنی چاہیے تو جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہمارے اعمال کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو جاتے تھے دہلی میں جامع مسجد ہے اس میں کیلیگرافی کا کام بہت خوبصورت ہوا ہوا ہے تو ایک انگریز کو کسی نے بتایا وہ کیلی گرافی کا ماہر تھا اس نے کہا جی میں آج جاؤں گا مسجد میں اور وہ کام دیکھ کے آؤں گا اب دہلی کی جامع مسجد بادشاہی مسجد کی طرح اونچی بنی ہوئی ہے تو بہت ساری سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں پھر مسجد میں داخل ہوتا ہے یہ انگریز جب مسجد میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو ایک فقیر اس کے پاس آیا مانگنے کے لیے جی میں غریب ہوں مجھے کچھ دے دو اس نے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے کچھ ایک دو روپے نکالے اور فقیر کو دے دیے اور بٹوا اپنی جیب میں ڈال لیا پھر اس کے بعد اس نے مسجد کو دیکھا اس کو کام بہت پسند آیا گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی میں نے مسجد میں یہ کام دیکھا ہے اور مجھے بہت پسند آیا اب جب چھٹی کا دن آئے گا نا تو میں تمہیں بھی لے جاؤں گا اور وہ کام لکھاؤں گا وہ بھی اسی فن کی ماہرہ تھی اس نے کہا بہت اچھا اب دوسرے دن اس انگریز کو پتا چلا کہ اس کا بٹوا کہیں گم ہو گیا ہے اب وہ بہت سوچتا رہا کہ کہاں گم ہو گیا کہاں گرا کچھ یاد ہی نہیں آتا تھا اللہ کی شان دیکھیں اس میں اس کے بہت اہم ڈاکومنٹس تھے ایک دو دن کے بعد وہ خاموش ہو گیا کہ چلو گم ہو گیا کیا کر سکتے ہیں پھر وہ اس بات کو بھول ہی گیا جب اگلی چھٹی کا دن آیا وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا مسجد کو دکھانے کے لیے جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہی فقیر جس کو اس نے ایک روپیہ دیا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا صاحب یہ آپ کا بٹوا پچھلی دفعہ گر گیا تھا یہ میرے پاس امانت ہے آپ اپنا بٹوا لے لیجئے اب انگریز کی بیوی کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کو تو دیا تھا ایک روپیہ اور بٹوے میں تھے ہزار روپے اس نے ہزار روپے بٹوا واپس کیوں کیا یہ تو ایک ایک روپیہ مانگ کے کھانے والا بندہ ہے فقیر تو اس نے اس سے کوشچن کیا کہ جب تمہیں بٹوا مل گیا تھا اور ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ بٹوا تمہارے پاس ہے یا نہیں تم نے اسے کیوں رکھا اور واپس کیوں کیا فقیر نے کہا کہ مجھے ایک بات کا خیال آ گیا تھا تو انگریز نے پوچھا تمہیں کس بات کا خیال آ گیا تھا اس نے کہا کہ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ عیسائی ہو اب آپ کا بٹوا اگر میں چوری کر لوں گا نا تو قیامت کا دن ہوگا تو آپ کے پیغمبر اسلام علیہ اسلام میرے پیغمبر اسلام کو گلا دیں گے کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چوری کر لیا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو قیامت کے دن گلا سننا پڑے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو مانگنے والے فقیر کا بھی ایمان ایسا ہوتا تھا چنانچہ ایک بڑے میاں حج کرنے کے بعد کچھ دن حرم میں رہ رہے تھے ان کے پاس ایک تھیلا تھا اور تھیلے میں ان کے پاس پیسے تھے اس زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے چاندی کے روپے ہوتے تھے اور وہ بھاری ہوتے تھے اور نظر آتا تھا دیکھنے والے کو کہ یہ بندہ پیسے لے کے جا رہا ہے اب وہ بڑے میاں اپنا تھیلا لے کے نماز پڑھنے آتے اور پھر واپس جاتے آتے واپس جاتے ایک نوجوان نے دیکھ لیا اس کا خیال بنا کہ بوڑھا میاں ہے میں اگر اس کے ہاتھ سے چھین کے بھاگ جاؤں گا تو یہ تو نہیں مجھے پکڑ سکے گا مجھے پیسے مل جائیں گے چنانچہ بھیڑ بہت تھی وہ بڑے میاں جا رہے تھے نوجوان نے ان کے ہاتھ سے تھیلا چھینا اور بھاگ گیا اللہ کی شان کے جب وہ نوجوان بھاگ کے کچھ آگے گیا نا تو ایک جگہ پر اچانک اس کی کیفیت ایسی ہوئی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا کئی مرتبہ بیٹھا ہوا بندہ کھڑا ہونا آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے اس کی بھی ایسی کیفیت ہو گئی اچانک آنکھوں کے آگے اندھیر آ گیا اب اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا بھائی روتے کیوں ہو اس نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھین لیا اور اس نے بد دعا کی اور میری بینائی چلی گئی مجھے اس کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اس سے جا کے معافی مانگ لوں لوگ اس کو بڑے میاں کے پاس لے آئے بڑے میاں آپ نے بد دعا کی نوجوان کی بینائی جلی گئی یہ آپ سے معافی مانگتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں بڑے میاں نے کہا بھائی میں نے تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا اب لوگ حیران ہیں کہ نوجوان نے اس کے پیسے چھینے اور بھاگ گیا اور بڑے میاں کہتے ہیں کہ میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا تو کسی نے پوچھا بڑے میاں یہ تو چور تھا ڈاکہ مار کے پیسے چھین کے بھاگ گیا آپ نے اس کو کیسے معاف کر دیا تو بڑے میاں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا تھا بڑے میاں آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا بڑے میاں نے کہا کہ میں نے علماء سے سنا ہے نبی علیہ السلام نے اشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کا حساب ہوگا جب تک سب کا حساب کتاب مکمل نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا مجھے یہ خیال آ گیا تو میں نے سوچا یہ میرا تھیلا چھین کے بھاگ گیا ہے اگر قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوا تو جتنی دیر اس مقدمے کے فیصلے میں لگے گی میری وجہ سے میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی میں نے معاف کر دیا نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس وقت ہماری سوچیں ایسی ہوا کرتی تھی آپ بتائیے اگر یہ سوچ ہو بندے کی تو وہ کسی کے ساتھ جھگڑا برقرار رکھے گا فوراً معاف کر دے گا کہ قیامت کے دن جھگڑا پیش ہی نہ ہو اور دیر ہی نہ لگے حساب کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اب مسلمان بننے کے لیے ان اعمال کو کرنا پڑے گا شہادتین تو ہم دے چکے الحمد اب نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے زکات دینی ہے اور حج کرنا ہے جو احکام شریعت ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے شریعت نے کہا جھوٹ نہ بولو ہمیں جھوٹ سے رکنا ہوگا غیبت نہ کرو ہمیں غیبت سے رکنا ہوگا شریعت نے کہا نگاہ کا پرہیز کرو ہمیں پرہیز کرنا ہوگا حلال کھاؤ ہمیں حرام سے بچنا ہوگا ان اعمال پر عمل کریں گے تو ہم مسلمان بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں گے اور اگر ہم ایمان والے بن گئے ہیں اور اسلام والے بن گئے ہیں تو یہ ہم پر اللہ پر کوئی احسان نہیں چڑھا رہے کوئی ہمارا اللہ پہ احسان نہیں ہے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے اللہ فرماتے ہیں قالت العراب آمنا ان جانگلیوں نے دیہاتیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے کل لم تو مینو اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لے آئے ولما یدفن ایمان و فی قلوب ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ابھی تم نے اقرار کیا ہے وہ نور اندر ابھی داخل نہیں ہوا وہ تو نور وقت کے ساتھ داخل ہوگا ولاکن کولو اسلم تم کہو کہ ہم تو مسلمان ہو گئے وین تو تی اللہ و رسول اور اگر اللہ کے حکم پر اس کے رسول کے حکم پر چلو گے لا یلتکم کم من اعمالکم مالکم اللہ تمہارا اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا کچھ اعمال کو کتر نہیں دے گا کاٹ نہیں دے گا ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مومنوں کی تفصیل بتائی کہ مومن کون ہوتا ہے یہ آیت بہت اہم ہے توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ سننا چاہیے ان المؤمنون مینون اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن وہ ہوتے ہیں اللہ زینا آمن بلّا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے سمل یار اور پھر اس کے اندر ان کو کوئی شبہ نہیں ہوتا ایمان لائے تو پکا ایمان یہ نہیں کہ جی قیامت کے دن پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں دل میں شک نہ ہو کہ آئے گا یہ نہیں آئے گا لال من آئے گا جب ہم نے مان لیا ہے تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری زبان میں جاتی لوگ کہتے ہیں اے جہان میٹھا اگلک ہے یہ جہان تو میٹھا ہے اور اگلا کس نے جا کے دیکھا ہے بھائی نبی علیہ السلام نے جا کر دیکھا ہے معراج پر اور بتا دیا ہے اور ہم نے اس کو مان لیا اب ایسے ہے جیسے ہم نے خود دیکھا ہے اس کو اب شک والی بات نہیں ہے جو اللہ اور اس کے روز پر ایمان لائے اور ان کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا وہ جاہدو بے اموالہم و انفسم فی سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں ایک تو جہاد کا مطلب ہوتا ہے کافر کے ساتھ کتال کرنا وہ ایک الگ مان ہے ایک جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا اور نفس کو شریعت کے اوپر مجبور کرنا یہ بھی مجاہدہ ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجعنا من الجہاد السغری الى الجہاد الاکبر ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں یعنی نبی السلام کافروں سے جہاد کر کے واپس آ رہے تھے اس وقت نبی السلام نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں اب تک ہم کافروں سے لڑ رہے تھے وہ چھوٹا جہاد تھا اب ہم گھروں میں جائیں گے اور شریعت کی پابندی کی زندگی گزاریں گے نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں گے یہ بڑا جہاد ہوگا تو نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ بڑا مجاہدہ ہے اور اس پر اللہ تعالی کی بندے کو رضا نصیب ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں الا ہم الصادقون یہ ہیں سچے لوگ تو چار باتیں کہی گئیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پھر اس میں شک نہ کرنا اور پھر شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا جو یہ مجاہدہ کرے گا یہ پکا مومن ہے اور یہ اپنی کال کے اندر سچا ہے یہ سچے لوگ ہیں مسجد سے باہر نکلیں گے نفس کہے گا اس کی طرف دیکھو غیر معروم لڑکی جا رہی ہے اب ایک مجاہدہ شروع ہو گیا جو بچ گیا دیکھنے سے وہ کامیاب ہے وہ سچا بندہ ہے اور جس نے اپنے نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لی وہ اپنی بات میں جھوٹا نکلا وہ جھوٹا ہے وہ سچا نہیں ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کل اتو اللہ اللہ کم تو کہ کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری و اللہ علم و معافل سماوات و مافل ارد اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے اللہ بک شعین علیم اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تم اپنا ایمان اللہ کو نہ جتلاؤ اللہ کو پتہ ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی منت ازو شناس کے در خدمت گزاشت دوست بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا تو ہمارا اللہ پہ احسان نہیں ہے کہ ہم مومن بن گئے اللہ کا ہم پر احسان اس نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں چنانچہ آگے فرمایا کل تمنو علیہ اسلام تو کہ مجھ پر احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام لانے کا بل اللہ یمن علیکم ام ہداکم للایمان اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی ان کن تم صادقین اگر سچ کہو ان اللہ علم و غیب السماوات والارض بے شک اللہ جانتا ہے چھپے ہوئے بید آسمانوں کے ہوں یا زمینوں کے ہوں و اللہ بصیرم میں تعملون اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو اے ایمان والو اس صورت میں ہم نے تمہیں چند باتیں کرنے کا حکم دیا ہے اب تم عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے اس کو ہم دیکھیں گے واللہ بصیر بما تعملون اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو اب ہم دیکھیں گے کہ سورت کا تفسیر پڑھی ترجمہ پڑھا اب ان اعمال کو زندگی میں اپنایا بھی ہے یا نہیں اپنایا اللہ تعالی ہمیں یقین کامل عطا فرمائے اور اس صورت کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان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 صبح اور شام پڑھنا دوسرا سو مرتبہ درشریف صبح اور شام پڑھنا تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچویں ہے مراقبہ کرنا مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے ہم اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ یہ میرا دل کہہ رہا ہے ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے سب ذرات آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تو جل جو ہی نہیں نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے دلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وأصحابه أجمعين اے کریم پروردگار ہم تیرے آجز و مسکین بندے ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے ہماری آجزی پہ رحم فرما لیجئے ہماری خالی جھولیوں پہ ترس کھا لیجئے میں نے اللہ بہت دن ہوئے ہیں جھولی پھیلا دیتے ہیں ہمیں جھولیوں میں کچھ نظر نہیں آتا اللہ اب تو مزید ہماری اوپر ترس کھا لیجیے خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے لبریز فرما کریم اللہ ہم اپنے دلوں کا حال کس کو سنائیں دل کا دکڑا کس کو سنائیں تو ہمارا رب ہے تجھے اپنے دل کا دکڑا سنا رہے ہیں ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما میرے اللہ ہم مزید تھک چکے ہیں گناہ کر کر کے تنگ آ چکے ہیں چھٹکارا چاہتے ہیں اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجیے چھٹکارا عطا فرما دیجیے دنیا داری کے ماحول سے نکل کے خانقاہ میں آئے مسجد میں رہے نیکوں کی صحبت میں رہے یہاں بھی ہمارے دلوں میں تبدیلی نہیں آئی ہم کہاں جائیں اپنے دلوں کو بدلنے کے لیے ہم کہاں جائیں اپنے دلوں کو سنوارنے کے لیے کریم اللہ ہمارے دلوں میں انقلاب برپا فرما دیجئے اللہ گناہ کر کر کے ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں زنگ آلود دلوں کو چمکا دیجئے اللہ ہم سینوں میں دل نہیں پتھر اٹھائے پھر رہے ہیں اللہ ہمارے پتھر دلوں کو نرما دیجئے کریم اللہ اے رحیم پروردگار اے حنان و منان پروردگار اے ہمارے پیارے پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں تو ہمارا رب ہے تو نے ہمیں دینا ہے عطا فرما دیجئے اللہ دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں ان پر تو کوئی حسرت نہیں وہ اگلے دروازے پہ چلے جائیں گے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ اس در سے بھی خالی ہاتھ چلے گئے کہاں جائیں گے میرے اللہ بہت ٹھوکرے کھائی ہے اللہ بہت ٹھوکرے کھائی ہے ٹھوکرے کھاتے کھاتے یہاں پہنچ چکے ہیں کریم پروردگار محروم نہ فرما لوٹا نہ دیجیے خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا میرے اللہ کوئی تجھ سے کارے مانگتا ہوگا کوئی تجھ سے کوٹیاں مانگتا ہوگا کوئی تجھ سے بینک بیلنس مانگتا ہوگا ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا کریم اللہ رحیم اللہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے اللہ اب منانا چاہتے ہیں اللہ مان جائیے مان جائیے اللہ عید سے پہلے پہلے ہمارے ساتھ سلو کر لیجئے ہم سلو کرنے کے لیے آئے ہیں ہم منانے کے لیے آئے ہیں اللہ ہم معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں کریم اللہ اقراری مجرم ہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جب کوئی بندہ اپنی غلطیوں کا اقرار کر لے دنیا والے بھی کہتے ہیں چلو اس نے غلطی تسلیم کر لی معاف کر دو اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں تجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے میرے اللہ معاف کر دیجئے کریم پروردگار اپنا بنا لیجئے اللہ ایک مرتبہ پورے مجمے پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے کریم پروردگار تیرا کچھ کم نہیں ہوگا ہماری بگڑی بن جائے گی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو ان کی لگاتے ہیں ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے ہم سدائیں لگا رہے ہیں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اللہ بھکاری جمع ہو چکے ہیں رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں رحمتوں کے ساتھ کیا تھا فرما دیجئے اللہ مزید تو دل چاہتا ہے کہ تیرے سامنے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جائے کسی طریقے سے تمہیں راضی کر دیں اے کریم اللہ اے رحیم اللہ تجھے منانے کے لیے اللہ بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں اللہ لیکن تو راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا میرے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے اس کے دروازے پہ بھکھاریوں کا اتنا ہی بڑا ہجوم ہوتا ہے اللہ تو سب سے بڑا سخی ہے تیرے در پہ بھکھاریوں کا بڑا ہجوم ہے اللہ خیرات مانگ رہے ہیں اللہ خیرات مانگ رہے ہیں عطا فرما دیجئے دروازہ کھول دیجئے اللہ خالی جھولیاں بھر دیجئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے دور بیٹھے لوگ جو دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما میرے اللہ ہمیں ازمائشوں سے بچا لیجیے امتحانات سے بچا لیجیے اللہ کمزور ہے اللہ کمزور ہے میرے اللہ دنیا میں بھی لوگ کمزوروں کی رعایت کرتے ہیں والدین بھی کمزور بیٹی کی رعایت کرتے ہیں اللہ ہم بھی کمزور ہے اللہ امتحانات سے بچا لیجیے امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں ہم سے امتحان کیوں لیا جائے رعایت نمبر ان سے پاس کر دیجیے کریم اللہ اے رحیم اللہ حنان و منان پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں تجھے پکار رہے ہیں اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ مزید تو عطا کر دیجئے مزید تو اللہ ناراضگی ختم کر دیجئے اللہ بس کر دیجئے میرے اللہ مزید تو بس کر دیجئے اے کریم پروردگار یہاں جو لوگ موجود ہیں یا دور بیٹھے لوگ دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جو نرین اولاد کی طلبگار ہیں ان کو نرین اولاد نصیب فرما میرے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنا فرمان بردار بنا اللہ جوان اولاد جب بوڑھے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے بوڑھے والدین کے سامنے اکڑتی ہے والدین کس کو دل کا دکڑا سنا ہے اللہ انسانیت کی قلوب تو تیرے قبضہ قدرت میں ہے نوجوانوں کے دلوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے میرے اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر قرض چڑھ چکے ہوں گے اللہ وہ قرض خواہوں سے چھپتے پھیر رہے ہوں گے کریم پروردگار کتنی پریشانی ہوتی ہے بندے کو جب کوئی بندہ اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے بندے کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہر جگہ بندہ ہوتا پھرتا ہے اللہ ذلت ان سے بچا لیجیے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام مہیا فرما جن کی کاروباری پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو ختم فرما میرے اللہ جن کے والدین نائز اقربا فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما جن کی مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین دراجات نصیب فرما جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما اے کریم اللہ گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے عمر ڈھل رہی ہوتی ہے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں والدین سے اس کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے رشتے نہیں آتے والدین کس کو دل کے دکڑے سنائے کس کے سامنے آنسو بہائے بے بےکسوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے بے سہارا کے سہارا بننے والے اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار تمام حضرات اور خواتین کی تمام نے تمناؤں کو پورا فرما اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے اللہ تو تو دلوں کے بھید جانتا ہے ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے سب کو سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب فرما ہمارے بہت سارے بھائی جو احتکاف والوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہیں اللہ ان کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما اللہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے اللہ ان کو اپنا وصل نصیب فرما اپنا قرب نصیب فرما ہم تو آرام سے اپنی عبادات میں لگے رہے اور یہ بھاگ باغ کی خدمت کرتے رہے کریم اللہ ہم فقیروں کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما جن حضرات نے بھی اعتکاف کے انتظامات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یا ادارے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں تمام حضرات کے تعاون کو قبول و منظور فرما اپنے خزانوں سے امیدوں سے بڑھ کے ان کو عطا فرما تمام تر پریشانیوں کو ختم فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد والی ہی و اصحابی اجمعین رحمت